حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے وطر اول رات میں بھی پڑھے درمیان رات میں بھی اور آخر رات میں بھی آخری عمر میں آپ کے وطر آخر رات میں یعنی فجر سے پہلے ہوتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر 1682